سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے القمہ بن ابی القمہ نے ان سے عبد الرحمن ایرج نے اور ان سے ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ محرم تھے اپنے سر کے بیچ میں مقام لہی جمل میں پچھنا لگوا دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھتیس